موضوع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرح زندگیاں گزارنے کی توفیق ادا فرمائے دنیا میں گزرنے والے لوگ کے جن کی تاریخیں رقم کی گئی جن کی تاریخیں لکھی گئی مختلف بنیادوں پر اور مختلف پیمانوں پر ان کی زندگی کو رکھ کر لوگ ان کی کامیابی کے اسباب کو تلاش کرتے ہیں اور لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ کائنات کے سب سے کامیاب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے اور کائنات کے اندر وجود میں آنے والی مخلوقات میں سب سے بہترین زندگیاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں تھی اگر کسی کو دنیا کی کامیابی مل سکتی ہے اگر کوئی شخص آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کامیابیاں اور وہ کامرانیاں اس کو صحابہ اور صحابیات کے قدموں میں جا کر ملیں گی ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر ملیں گی اگر کوئی اپنے لیے کامیابی کے اسباب اور اپنے لیے کامیابی کے راستے صحابہ کے راستے سے ہٹ کر تلاش کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ زمین پر اگر سونے کے محلات بھی کھڑے کر دے وہ زمین پر چلتے پھرتے سونے اور چاندی کے لکمے بھی کھانے والا ہو اگر کائنات ساری کی ساری اس کی شان و شوقت اور عظمت کو آنکھیں اٹھا کر بھی دیکھتی ہو لیکن تب بھی وہ انسان ناکام اور نامراد ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو کائنات کے اندر کوئی مقام حاصل نہ ہو جس کے کپڑوں پر پیمند لگے ہوتے ہوں جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہوں جس کا چہرہ غبار آلود ہوتا ہو لیکن اس کی زندگی اگر صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے خدا کی قسم وہ شخص کامیاب ہے آسمان کے فرشتے بھی اس کی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں اللہ رب العزت کی مخلوقات بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں اور قیامت کے دن حضر کے میدان کے اندر آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر بھی اسی شخص کو ملے گا جو صحابہ کے نسل قدم پر چلنے والا ہوگا اس لیے میری ماں بہنوں صحابہ کرام کی سیرتیں بیان کی جاتی ہیں صحابہ کرام کی زندگی بیان کی جاتی ہے اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ میری زندگی صحابہ کی زندگی کے ساتھ جڑ جائے میرا گھر صحابہ کی زندگی کے ساتھ جڑ جائے میری ماں اور بہن صحابہ کی زندگی کے ساتھ جڑ جائے ہم سارے کے سارے صحابہ کے قدموں میں گر جائیں پھر رب ہمارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا تب راحتوں کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے تب ہمیں دلوں کا صحیح قرار اور سکون ملے گا تب ہمارے گھروں میں امن بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہوگا تب ہمیں دنیا کی کٹ فٹ اور دنیا کے لڑائی جھگڑوں سے نجات ملے گی تب ہمیں اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے نجات ملے گی تب ہماری زندگیاں زمین پر بھی راحت کے ساتھ ہوں گی قبروں میں بھی راحت کے ساتھ ہوں گی اور رب حضر میں بھی ہمیں بخش دے گا رب حشر کے میدان کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دے گا آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین سانوی حیثیت حاصل کر گیا اللہ کا کلام سانوی حیثیت حاصل کر گیا ہماری زندگیوں میں برادری ہماری زندگیوں میں دنیا کی ناچ ہماری زندگیوں میں دنیا کے رسم و رواج ہماری زندگیوں میں دنیا کا مال و دولت شان و شوقت عزت و شہرت یہ سب چیزیں اولین حیثیت رکھتی ہیں لیکن اللہ کا دین ثانوی حیثیت رکھتا ہے فرصت مل گئی تو نماز پڑھ لی نہ ملی تو چھوڑ دی لوگوں نے اگر کہیں ستایا تو گناہوں میں مبتلا ہو گئے کہیں لوگوں نے کوئی تانا دیا تو اپنے دین کو چھوڑ کر بے حیائیوں میں پڑ گئے خاندان والے ناراض ہوئے رب کا کلام چھوڑ دیا گھر والے ناراض ہوئے رب کے دین کو چھوڑ دیا ہر چیز ہمارے لیے ثانوی حیثیت اختیار کر گئی اللہ کے دین کی ہر بات ہمارے لیے ثانوی حیثیت بن گئی گھروں سے پردے نکل گئے آنکھوں سے حیا نکل گئی گھروں کے اندر سے دین نکل گیا ہر گھر کے اندر بے حیائی کر رب جاری ہو گیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رب کا کلام ثانوی حیثیت حاصل کر گیا رب کا کلام زندگیوں سے نکل گیا لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جا کر دیکھو جن کی زندگیوں کے اندر صرف رب کا کلام تھا جن کی زندگیاں اس لیے تھی کہ رب کو راضی کرنے ہیں جن کی زندگیوں میں دین اولین حیثیت رکھتا تھا اور ذرا دیکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں دلوں کے اندر محبت رکھ کر دیکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ربا ہمیں عمر فاروق کے قدموں میں جگہ دے دینا ربا ہمیں عمر فاروق کا غلام بنا دینا ربا ہماری زندگیوں کو عمر فاروق کے نقش قدم پر چلا دینا تب ہم کامیاب ہو جائیں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عمر ہے ابو حفظ جن کی کنیت ہے والد کا نام خطاب ہے والدہ کا نام ختمہ ہے عرب کے اور قریش کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خاندان کا تعلق ان کا خاندان عرب کے اندر سفیر خاندان سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی عرب کے قبیلوں کے اندر کوئی لڑائی ہو یا قبیلوں سے باہر ملکوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں سفارتکاری کا کام سیدنا عمر فاروق کے خاندان کو ملتا ہے اس لیے کہ معزز خاندان ہے شہرت والا خاندان ہے عزت اور حسب و نصب والا خاندان ہے جب بھی عرب والے اپنا کوئی فخر بیان کرتے ہیں تو وہ فخر کے لیے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو آگے رکھتے ہیں اس لیے کہ شان والا خاندان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے چند ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے جو دنیا کے دستور اور منصور کو سمجھا کرتے تھے جو دنیا کے مروجہ نظام کو جانتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے انسان تھے شاہ سوار تھے بڑے زبردست قسم کے گھڑ سوار تھے بہت بہادر انسان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے کے اندر فاران کی وادیوں کے اندر لوگوں سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں اللہ کو مان لو محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مان لو رسالت کو مان لو بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو لوگ دشمن ہو گئے لوگ مارنا پیٹنا شروع ہو گئے کوئی پتھر برسا رہا ہے کوئی گندگیاں پھینک رہا ہے کوئی غلطیں پھینک رہا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی قتل کے منصوبے بنا رہا ہے سارا کا سارا معاشرہ مخالف ہو گیا خاندان والے مخالف ہو گئے قبیلے والے مخالف ہو گئے ہاں میری ماں بہن اگر دین پر عمل کرو گے رب کے کلام کو اٹھاؤ گے تب مخالفت تو ضرور ہوگی تب لوگ ستائیں گے تو ضرور لوگ ملا اور ملانی ضرور کہیں گے لوگ دقیانوز ضرور کہیں گے لوگ بنیاد پرست ضرور کہیں گے لوگ ریا کار بھی کہیں گے لوگ بناوٹ کرنے والا بھی کہیں گے لوگ صوفی ساتھی بھی کہیں گے سب کچھ کہیں گے لیکن رب کو ماننے پر یہ مصیبتیں اور یہ تکلیفیں تو آئیں گی لیکن یہ تکلیفیں ان تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گی جو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی یا پیارے آقا کے یاروں پر آئی پیارے آقا کو ستایا گیا پیارے آقا کو مارا گیا پیارے پیارے آقا کو گالیاں دی گئی لیکن پیارے آقا نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہا او لوگوں ایمان لے آؤ او لوگوں رب کو مان لو لوگوں رب کے کلیمے کو مان لو لوگوں رب کے کلام کو مان لو تمہیں رب کا واسطہ ہے جہنم سے بچ جاؤ اپنے جسموں کو جہنم سے بچا لو اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو یا کا فکبر وہ تو آیا آیا لوگوں کو ہوا آج کی ماں بہن کہتی ہے مولوی صاحب تو ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں ملا تو ہمیشہ جہنم کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ اما کیا کریں رب کا کلام یہی کہتا ہے پیارے آقا کو کہا گیا کمبانز آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں اس لیے کہ بہت بڑا دن آنے والا ہے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے بہت کٹن مراحل آنے والے ہیں بہت دردناک مناظر آنے والے ہیں پیارے آقا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے رب کے حضور میں ایک دعا کی وہ دعا بہت عجیب دعا تھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھے رب سے کہتے ہیں ربا میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں میں تجھ سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں ربا دو شخص ایسے ہیں جو مکہ کی سرزمین پر ہیں ایک عمر بن حجام ہے جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے دوسرا عمر بن خطاب ہے جو عمر ہے ربا ان دونوں میں سے کسی ایک کو میرا ہم نوا بنا دے ان میں سے کسی ایک کو میرا رفیق بنا دے ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے دے تاکہ یہ میرے ساتھ مل جائے بڑے طاقتور لوگ ہیں بڑی شان والے لوگ ہیں اب دیکھو تو صحیح زمین پر ایک ابو جہل ہے جو لوگوں میں اعلان کرتا پھر رہا ہے لوگوں جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے آئے گا اس کو بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے اس کو عرب کے سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے اس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا جائے گا دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اس قدر شدید ہے کہ کوئی بھی اگر مسلمان ہو جاتا ہے اس کو مارتے ہیں اس کو پیٹتے ہیں اس پر ظلم کرتے ہیں دوسری طرف لے ہیں لیکن پیارے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے ایک کو میرا یار بنا لے آسمانوں پر فیصلے ہو گئے ابو جہل تو مردود ٹھہرا ابو جہل تو ناکام ٹھہرا لیکن اللہ کے اللہ کے دربار سے فیصلہ ہو گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑ گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد بن کر آئے سارے کے سارے صحابہ نبی نبی کے مرید بنے لیکن عمر فاروق نبی کی مراد بنے اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ نے دعا کو قبول کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں پیارے آقا کی دشمنی رکھتے ہیں جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے اس کو مارتے پیٹتے ہیں اچانک ایک مرتبہ گھر سے پتا چلا کہ گھر کے اندر ایک باندھی ہے گھر کے اندر ایک غلام ہے گھر کے اندر ایک نکرانی ہے وہ وہ کہ مسلمان ہو چکی ہے وہ کلمہ پڑ چکی ہے بڑا غصہ آیا اس بیچاری خاجمہ کو اپنی اس باندھی کو مارنے لگے مار مار کر اس کو لو لوہان کر دیا جب مار مار کر تھک گئے تو دل میں یہ بات آئی کہ یہ اسلام تو رکنے والا نہیں ہے یہ اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے ایسا کیوں نہ کروں کہ اس اسلام کی شمع کو ہی بجا ڈالوں یہ اسلام جہاں سے آ رہا ہے وہی اس کو دفن کر دوں دل میں یہ حسرت پیدا ہو گئی دل میں یہ عزم کر لیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں جا کر ان کو ختم کر دیتا ہوں ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دیتا ہوں اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا یہ دعوت ختم ہو جائے گی یہ نعرہ ختم ہو جائے گا تقبیر کے نعرے ختم ہو جائیں گے توحید کی دعوت ختم ہو جائے گی اپنی تلوار نیام سے نکالی غصے کے عالم میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ پیارے آقا کو قتل کر دیں راستے میں ایک صحابی ملے حضرت نعیم بن عبداللہ ملے حضرت نعیم پوچھنے لگے عمر کدھر جاتے ہو کہ کہنے لگے آج ارادہ کر چکا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا حضرت نعیم بن عبداللہ کہنے لگے عمر تو جانتا نہیں ہے کہ وہ بنو حاکم میں سے ہیں کیا تجھے بنو حاکم کے لوگ چھوڑ دیں گے کہ تو ان کے ایک فرد کو قتل کرے گا وہ تو سے انتقام نہیں لیں گے سیدنا عمر فاروق کروانے لگے نہیں تو مجھے جانتا ہے میرا نام عمر بن خطاب ہے میں ساری عرب کی دنیا سارے کے سارے مچھلی کو مغرب کے عرب اگر ایک طرف ہو جائیں اور میں اکیلا ایک طرف کھڑا ہو جاؤں تو میں ان کے ساتھ مقابلے کی طاقت بھی رکھتا ہوں ہمت اور بھی رکھتا ہوں نہ بنو میرا میرا کچھ کچھ بگاڑ بگاڑ سکتے سکتے ہیں نہ قریش ہیں میں محمد عربی کو بھی قتل کروں گا ان کے قبیلے نے اگر میرے ساتھ جنگ کی تو میں ان کے ساتھ بھی جا کر لڑوں گا ان کا مقابلہ بھی کروں گا اس لیے کہ عمر کسی سے نہیں ڈرتا عمر بن خطاب کسی سے خوف نہیں کھاتا یہ کہہ کر جانے لگے حضرت نعیم نے کہا ادھر جانے سے پہلے ذرا اپنے گھر میں چلے جاؤ اپنے گھر کے حالات کو جا کر دیکھو بعد میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا جب یہ بات سنی غصے کے عالم میں گھر کی طرف واپس چلے گئے واپس مڑ کر گئے گھر میں جا کر دیکھا حضرت سعید ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بہن بیٹھی ہوئی ہے دونوں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں سیدنا عمر فاروق کو غصے کی حالت میں آتے ہوئے دیکھا قرآن پاک چھپا لیا لیکن سعید عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا مار مار کے لو روحان کر دیا سامنے بہن ہم سیرا محترمہ بچانے کے لیے آئی ان کو بھی مارا مارتے مارتے اچانک منہ پر ایک ہاتھ مارا ان کے دندان مبارک سے لہو نکلنے لگا خون نکلنے لگا کے منہ سے خون دیکھا پیاری بہنا کے منہ سے نکلتا ہوا خون دیکھا سیدنا عمر فاروق کے دل پر چوٹ لگی اس لیے کہ بہن تو بہن ہوتی ہے بہن کا مقام ہوتا ہے بھائی کے دل میں بہن کی جو محبت ہوتی ہے کوئی قلم سے لکھنے والا اس محبت کو اور آپ پر نہیں اتار سکتا نہ کوئی زبان سے بیان کرنے والا اپنی زبان سے اس کو بیان کر سکتا ہے سیدنا عمر فاروق نے اپنی بہن کے منہ سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھا دل بیٹھ گیا دل پر چوٹ لگی لگی کہنے کہنے لگے پیاری بہنا بتا تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی مجھے ذرا وہ رب کا کلام تو لا کر دے لیکن وہ اللہ کی بندی تھی اللہ کو ماننے والی تھی رب کی عظمت کو ماننے والی تھی رب کے کلام کی عظمت کو ماننے والی تھی کہنے لگی سیدنا عمر فاروق جیسے پہاڑ سیدنا عمر فاروق جیسے بہادر شخص سیدنا عمر فاروق جیسے جرار کے جن کے سامنے بڑے بڑے بہادر اپنی زبان نہیں کھول سکتے تھے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے لیکن بہن کو ہمت آ گئی کس بات نے ہمت دی رب کے کلام نے ہمت دی رب کی عظمت نے ہمت دی کہنے لگی بھیا تو ناپاک ہے تو کافر ہے میں تجھے رب کا کلام نہیں دے سکتی اگر تو رب کا کلام اٹھانا چاہتا ہے چل پہلے جا کر غسل کر اپنے آپ کو پاس کر اس کے بعد رب کا کلام دوں گی سیدنا عمر فاروق نے غسل فرمایا اپنے آپ کو پاس فرمایا بہن سے کلام پاک کہا مجھے سناؤ بہن نے تاش سنانا شروع کی ان اللہ لا الہ الا او اللہ کے بندو اللہ کو مانو ان اللہ رب آسمان سے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے زمین پر چلنے والے کیڑوں زمین پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے انسانوں رب کے سامنے اکڑ کر بے حیاں کرنے والوں رب کے سامنے اکڑ کر گنا کرنے والوں رب کے سامنے نافرمانیاں کرنے والوں رب کی رب کے نظام کو رب کے کلام کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر اپنی برادریاں نبھانے والوں وہ رب آسمانوں سے کہتا ہے اننی اللہ وہ دیکھو میں اللہ ہوں فابدنی میری عبادت کرو سیدنا عمر فاروق نے یہ آیت سنی آیت دل پر اتر گئی بہن سے کہا میں ایمان لاتا ہوں میں رب کو مانتا ہوں رب کے کلام کو مانتا ہوں وہی عمر فاروق ہیں واپس تلوار نیام میں ڈالی اللہ کے نبی کی طرف روانہ ہو گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے سیدنا حمزہ نے دیکھا عمر فاروق آ رہے ہیں بڑی عجیب شان کے ساتھ آ رہے ہیں جا کر پیارے آقا کو بتایا یا رسول اللہ عمر فاروق آ رہا ہے اس کے عزائم اچھے نہیں لگتے اللہ کے نبی نے کہا دربار کے دروازے کھول دو راستہ کھول دو عمر فاروق کو آنے دو جس بھی نیت کے ساتھ آیا ہوگا رب اس کی نیت کو آج پورا کرے گا آج اس کی نیت کو پورا کیا جائے گا آنے دو عمر فاروق کو صحیح عمر فاروق تشریف لائے پیارے آقا کے پاس آ گئے پیارے آقا نے کہا عمر کس لیے آئے ہو کہنے لگے غلام بن کر آیا ہوں درباری بن کر آیا ہوں پیارے آقا کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں پیارے آقا کا غلام بن کر آیا ہوں مجھے کریمہ پڑھا دیجیے پیارے آقا نے یہ سنا زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا سہارا کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کلمہ پڑھ رہے تھے آسمانوں پر فرشتے جھوم رہے تھے آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے تھے آسمانوں پر بھی خوشیوں کے مارے تکبیر کے نعرے اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے اس لیے کہ اسلام کو شان مل گئی اسلام کو عظمت مل گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر گیارہ عورتیں اور چالیس مردوں کے بعد ایمان لانے والے مرد ہیں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے میری ماؤں بہنوں آج تمہیں کہا جاتا ہے عورت کمزور ہے عورت نادان ہے عورت ضعیف ہے عورت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے دیکھو تو صحیح ایک بہن کی طاقت کو تو دیکھو ایک عورت کی طاقت کو تو دیکھو ایک چھوٹی سی بچی کی طاقت کو دیکھو جب رب کا کلام اس نے پڑھا جب اس رب کے کلام کو اس نے عظمت کے ساتھ پڑھا سیدنا عمر فاروق جیسا شخص ایمان لے آیا سیدنا عمر فاروق جیسا تحفہ اسلام کو مل گیا سیدنا عمر فاروق جیسا یار پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا بہن کو تو رب نے اتنی طاقت دی لیکن آج کی میری بہن کا بھائی جب نماز نہ پڑھے بہن کے دل میں درد نہیں ہوتا بہن نہیں تڑپتی بہن کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے بھائی کے پاؤں دبا کر اس کا سر دبا کر اس کو نماز کے لیے اٹھا کر اس کو تیار کر کے غسل کرا کر اس کو کپڑے پہنا کر مسجد میں بھیج دے اس کو اللہ کا خوف دلائے اس کو رب کے ساتھ ملائے اپنے بھائی کو جنتی بنائے میری بہن کو طاقت ملی لیکن اس نے طاقت کو کس لیے استعمال کیا کہ اپنے بھائی کو موبائل فون لانے کے لیے اپنے بھائی سے موبائل فون پر گانے بھروانے کے لیے اپنے بھائی سے گھر میں سیڑھیاں منگوانے کے لیے اپنے بھائیوں کو نکارا کر دیا میری ماؤ بہنوں جب تم نے اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کو تم نے نکارا کر دیا خدا کی قسم میرے اور تمہارے بچے دین کے دشمن بن گئے میرے اور تمہارے بچے رب کے دشمن بن گئے میرے اور تمہارے بچے اپنے دشمن بن گئے میرے اور تمہارے بچے ماؤں بہنوں کی عزتوں کے دشمن بن گئے جو عزتوں کے محافظ بننے والے تھے آج وہ بدکار اور بے حیا بن گئے خدا کی قسم میں نے بنا دیے آپ نے بنا دیے رب کا خوف کرو عمر فاروق جیسے بچے کھڑے کرو رب نے تمہیں طاقت دی ہے کوئی بہن یہ چاہے اس کا بھائی نمازی بن جائے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھائی نمازی نہ بن جائے بہن یہ چاہے کہ اس کا بھائی داڑھی رکھ لے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھائی اپنی داڑھی کاٹ لے لیکن نہیں آج تو میری بہن اور ماں بھی غافل ہو گئی آج اس چیز کی تو فکر ہے کہ بیٹا کمائے گا کیا بھائی کھائے گا کیا لیکن اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ جو پیارا سا بھائی حسین جمیل سا بھائی جہنم کے گھڑے میں جا کر گر گیا جو سڑکوں پر چلتا ہوا حیوان بن گیا جو خنزیروں سے زیادہ بدتر اور بدکار بن گیا کسی کے دل میں درد نہیں ہوتا کسی کو دکھ نہیں ہوتا اور اللہ کی بندی ہو خدا کا خوف کرو واپس آ جاؤ مت بگاڑو اس معاشرے کو آج یہ باتیں بری ضرور لگتی ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم رب وحدہ اللہ شریف کی قسم یہ باتیں میں خود سے بھی کہتا ہوں سب سے کہتا ہوں اس لیے کہ بہت بڑا دن سامنے ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے اللہ کے نبی خوش ہو گئے آسمان کے فرشتے خوش ہو گئے سیدنا عمر فاروق جب ایمان لے کر آئے پیارے آقا سے کہا یا رسول اللہ اب مکہ کے اندر دین چھپ کر نہیں رہے گا اب مسلمان چھپ کر نہیں رہیں گے اب تو مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے سینے ٹھوک کر اپنے سینے چوڑے کر کر مسجد میں آ کر نماز پڑھیں اور گلیوں کے اندر تکبیر کے نعرے بلند کریں کوئی کافر روک کر دیکھے عمر فاروق اس کا گلا کاٹ دے گا عمر فاروق اس کا مقابلہ کرے گا اس کو شان و شوکت مل گئی پھر سیدنا عمر فاروق کی شان کو دیکھو پیارے آقا سے کہا یا رسول اللہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا چاہیے ان کافروں کے سامنے باد جماعت نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایمان والے عزت والے ہیں شان و شوکت والے ہیں پیارے آقا نے مشورہ کیا کیا صورت کی جائے سب نے اپنے اپنے مشورے دیے سیدنا عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ کسی ایک شخص کو کہا جائے جو کھڑے ہو کر آواز دے اور ایمان والے اس کی آواز پر لبیک کہیں اور مسجد میں جمع ہو جائیں اس طرح سنت آزان شروع ہو گئی آزان کی سنت شروع ہو گئی سیدنا بلال کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ ایمان والوں کو آزان مل گئی سیدنا عمر فاروق کی برکت سے ایمان والوں کو آزان جیسی نعمت مل گئی اور یہ آزان جو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے بلند ہوتی ہے جب بھی مسجد کا مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے خدا کی قسم پیارے آتا کے پہلو میں لیٹے ہوئے عمر فاروق کی قبر پر سو سلام عرض کرنے کو دل کرتا ہے کتنی پیاری نعمت دے دی اور پھر اللہ کو بھی یہ نعمت کتنی پسند آئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جب اللہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں مخلوق اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا ان میں سے ایک وقت وہ ہے جب کوئی آزام دینے والا زمین پر اللہ اکبر کہتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں میری ماں بہنوں پیارے آقا کی بات پر یقین کرو اس مسجد سے جب ہوتی ہے فوراً فوراً رب کی طرح متوجہ ہو جایا کرو اپنے سر ڈھانپ کر رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر رب سے جوڑیاں بھر بھر کر مانگ لیا کرو اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے آپ مانو کے دروازے کھل جاتے ہیں اس لیے جب آزان ہو رہی ہو گھروں میں شور شرابہ بند گھروں کے اندر سب کام کاج بند اور بالکل خوشو اور خشو کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہو کر رب سے مانگنا شروع کر دیا کرو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ آزان کی نعمت اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے دے دی پھر ایمان پھیلنے لگا مکہ کی گلیوں کے اندر اسلام پھیلنے لگا مسلمان شان و شوکت کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے لگے ہجرت کا موقع آ گیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا پیارے آقا کو مارا گیا پیارے آقا کے قتل کی سازشیں کی گئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا گیا کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک یار غار کے ساتھ ہجرت فرمائی اپنا مکت المکرمہ رب کا گھر چھوڑ کر صفا مروا کی گھاٹیاں چھوڑ کر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے صحابہ کرام کو بھی حکم دے دیا کہ سارے کے سارے ہجرت کرو اللہ کے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرو صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کی محمد اللہ کے اللہ کے نبی یاد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا وقت آیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے ہجرت کی لیکن بہت عجیب طریقے سے ہجرت کی کوئی رات کی تاریخی کے اندر نکلا کوئی صبح کے وقت کے اندر نکلا کوئی چھپ کر نکلا کوئی قافلے کی صورت میں گیا کوئی اکیلا گیا کوئی کسی تدبیر کے ساتھ گیا کوئی کسی حالت کے ساتھ گیا لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کا وقت آیا تو انہوں نے بڑی شان کے ساتھ ہجرت کی بڑی نرالی شان کے ساتھ ہجرت کی کہ اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی اپنے کندھے پر تیر کمان لٹکایا اور اپنے ہاتھ میں نیزا لیا اور میں بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اس کے بعد مسجد حرام کے اندر جہاں مشرقین کا مشرقین کے بڑے سرداروں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا ان کا وقت بیٹھا ہوا تھا ان کے درمیان جا کر کھڑے ہو گئے اپنی تلوار نکال کر کہا کہنے لگے مکہ کے مشرق میرا اعلان سن لو اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش پر ماتم کرے اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی بہن اس کے جسم پر بیٹھ کر روئے اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو آؤ میرا آ کر مقابلہ کرو اس لیے کہ عمر فاروق مکت المکرمہ چھوڑ کر مدینت المنورہ کی طرف جا رہا ہے اگر کسی کے اندر ہمت ہے وہ آ کر میرا مقابلہ کرے اس لیے کہ میں نہ تو رات کی تاریخی میں میں چھپ کر جا رہا ہوں لوگوں سے نہ تو آنکھیں بچاتا ہوا جا رہا ہوں بلکہ دیکھ لو میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں تم سب کو للکارتا ہوا جا رہا ہوں اور قربان جاؤ سیدنا عمر فاروق کے شام پر کہ کسی مشرق کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ سیدنا عمر فاروق کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکے ان کا مقابلہ کر سکے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے مسجد آرام سے نکل کر مدینہ المنورہ چلے گئے جا کر ہجرت فرمائی اللہ کے نبی کے ساتھ جا کر مہاجر ہو گئے مدینہ المرورہ کے اندر جا کر رہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے مشوروں کے اندر شریک رہتے پھر مدینہ المنورہ میں جہاد شروع ہو گیا مسلمان میدان کے اندر نکلنا شروع ہو گئے سب سے پہلا مارکا بدر کا مارکا ہوا جس کا ذکر رمضان المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے کیا گیا جب میدان بدر سر گرم تھا میدان بدر کے اندر مسلمان نکلے ہوئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کے اندر موجود تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مامو آس بن حسام کو قتل کیا ایمان والوں کو یہ بتلا دیا کہ ایمان والوں آپس کی رشتے داریاں ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے آپس کی قرابت داریاں ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جب بات ایمان کی آ جائے تو پھر کوئی رشتے داری باقی نہیں رہتی کوئی خاندان باقی نہیں رہتا دیکھو تو صحیح میدان بدر کے اندر سیدہ عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کر کے بتلا دیا کہ ایمان کا دشمن ماموں ہو یا چاچا ہو دین کا دشمن کوئی بھی ہو تو دین کے مقابلے میں اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی یہ ایمان کی بھی شان ہے یہ ایمان والوں کی بھی شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے ساتھ سوار رہے میدان بدر میں ستر مشرق قید کیے گئے ان کو قیدی بنایا گیا ان کے قید بنانے کے بعد پیارے آقا نے صحابہ کرام سے مشورہ شروع کیا کہ پیارو بتاؤ کیا مشورہ ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے ان قیدیوں کا کیا کیا جو ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اکثر صحابہ کرام نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان کو فدیا لے کر چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ آگے بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں ان جنگوں کے لیے اصلحت کی ضرورت ہے ان جنگوں کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے ان جنگوں کے لیے گھوڑوں کی ضرورت ہے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے ان سے پیسے اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے اور اس فدیے سے اپنا لشکر تیار کیا جائے پیارے آقا کو یہ رائے بہت پسند آئی پیارے آقا کی بھی یہی رائے تھی سیدنا عمر فاروق سے پوچھا عمر فاروق تم کیا کہتے ہو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر وہ شخص کہ جس کا رشتہ دار موجود ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے اگر کوئی میرا رشتہ دار موجود ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں کوئی ابو بکر صدیق کا رشتہ دار ہے ابو بکر اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں کوئی علی المرتضا کا رشتہ دار ہے سیدنا علی اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں تاکہ ایمان کی شان اور شوقت ان مسلکوں پر واضح ہو جائے اور ان کو نہ چھوڑا جائے لیکن اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے پیارے آقا نے ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے قیدیوں کو چھوڑ دیا قیدی آزاد کر دیے گئے قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی ماکان علی نبی جن یقون الحسرا حتیٰ فی قرآن پاک کو کھول کر دیکھ لو قرآن کہ یہ بہت عجیب آیات ہیں جن کو پڑھتے ہی خدا کی قسم اگر مفہوم سمجھ میں آ جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے ماکان علی ماتان آج دنیا کے پڑھے لکھے لوگ آج دنیا کے دانشور آج دنیا کے اندر اپنے چہرے پر میک اپ کر کے ٹیلی ویژن پر آ کر لوگوں کے ایمان کو غصب کرنے والے لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے آ کر کہتے ہیں پیارے آقا کا اخلاق بتاؤ اور قرآن پڑھو پیارے آقا کا اخلاق کیا ملتا ہے قرآن پاک کہتا ہے جان علی نبی کہ نبی تو غیرت والے ہوتے ہیں نبی عظمت والے ہوتے ہیں ماں جان علی نبی کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے اثرا کہ اس کے پاس قیدی ہو الارض اور وہ ان قیدیوں کے خون سے زمین کو تر نہ کر دے وہ ان قیدیوں کا خون زمین پر نہ بہا دے تریدون یرید دنیا پیارے آقا رب کے محبوب تھے رب کے پیارے تھے پیاروں کی چھوٹی سی غلطی پر بھی بڑی بڑی ڈانٹ سنا جاتی ہے ان کی کی بڑی سرزنش جاتی ہے ہے اس لیے کہ سفید کپڑے پر دھبا نمایاں نظر آتا جو اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو بڑی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں پیارے آقا بھی رب کے محبوب تھے رب نے کائنات پیارے آقا کے لیے بنائی اور تماری تھی اس لیے رب نے پیارے آقا کی اس چھوٹی سی اس چھوٹی سی بات پر قرآن پاک کی اتنی سخت آیات اتار دی فرمایا تریدون عرض دنیا کیا تم دنیا کمانا چاہتے تھے واللہ یرید لیکن رب تو آپ کو آخرت دینا چاہتا تھا کہ آپ ان قیدیوں کو قتل کرتے رب اس کے بدلے میں آپ کو جنتیں دیتا رب اس کے بدلے میں آپ کو اپنی رضا دیتا رب اس کے بدلے میں آپ کو محلات دیتا رب اس کے بدلے میں آپ کو فتوحات دیتا لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا آگے عجیب آیات ہیں فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمستکم فیما ہی عذاب العظیم کوئی دنیا کا مفسر آ جائے کوئی دنیا کا قرآن کا ترجمہ سمجھنے والا یا پڑھنے پڑھانے والا آ جائے میرے سامنے بیٹھ کر اس آیت کا کوئی ترجمہ کر کے سنا دے اسی آیت کا یہی ترجمہ ہے لولا کتاب من اللہ کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے پہلے سے اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ ہم آپ کو کسی اجتماعی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے فی ہی عذاب العظیم تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں بہت دردناک عذاب دیتے بہت سخت عذاب دیتے جو کچھ آپ نے کیا لیکن چونکہ ہم وعدہ کر چکے تھے ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کو عذاب نہیں دیں گے اس لیے ہم آپ کو عذاب نہیں دیتے پیارے آقا پر جب یہ وہی نازل ہوئی یہ آیات نازل ہوئی پیارے آقا رونے لگے فرمانے لگے لوگوں سنو میں رب کو رب کے عذاب کو آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھ رہا تھا اور خدا کی قسم وہ رب کا عذاب ان درختوں تک آ چکا تھا اور اگر وہ زمین پر اتر آتا تو سوائے عمر فاروق کے کوئی شخص زمین پر باقی نہ رہتا کوئی شخص نہ بچتا اللہ کے نبی پر یہ آیات نازل ہو گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے قرآن پاک نے اتفاق کیا غزوہ بدر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار رہا پھر غزوہ عہد ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائی آئی صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے لیکن وہ چند جانے جان کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈٹے ہوئے اور ڈٹے ہوئے کھڑے رہے ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے اور جب غزوہ اور ختم ہوا تو ابو سفیان نے جس وقت نعرے لگائے بھگل کے نعرے لگائے عزا اور لاکھ کے نعرے لگائے پیارے آتا نے سیدنا عمر فاروق کو فرمایا کہ عمر کھڑے ہو کر اس کے نعروں کا جواب دو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ آج اللہ اجل اللہ اکبر کے نعرے لگا کر ابو سفیان کے نعروں کا جواب دیا اور میدان میں للکار کر کہا کہ ابو سفیان جنگ ختم نہیں ہوئی جنگ دوبارہ میدانوں کے اندر لڑی جائے گی اور آئندہ سال اسی وقت اسی موقع پر اور اسی انہی دنوں کے اندر ہم دوبارہ تمہارے سامنے میدانوں میں آ کر تمہیں شکست سے دو چار کریں گے اور ایمان اور اسلام کے جھنڈوں کو آ کر لہرائیں گے اس وقت بھی زخموں کی حالت میں چور چور عمر فاروق نے ایمان کے نعرے لگائے رب کی توحید کے نعرے لگائے اور اللہ کے دشمنوں کو للکار کر میدان میں آنے کی دعوت دی پھر مدینت المنورہ کے یہودیوں کے خلاف جو غزوات ہوئے بنو قریدہ جیسے غزوات ہوئے خیبر جیسے غزوات ہوئے ان تمام غزوات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے غزوہ خندق ہوا ایسا آزمائش والا غزوہ کہ جس کو قرآن پاک نے کہا وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ابتلی زلزالا شدیدا کہ جہاں ایمان والے بہت سخت آزمائش میں آزمائے گئے جب لوگوں کے دل امڑ کر ان کی حلقوں میں آ گئے جب خوف کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف سے موت اور موت نظر آ رہی تھی تب بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے ایک حصے پر پہرے داری کا منصب ملا اور ذمہ داری کا منصب ملا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے اللہ رب العزت ہم سب کو مدینت المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے خندق کے اس موقع پر آج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد عمر موجود ہے اس لیے کہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ جہاں پر بھی قدم رکھتے تھے جہاں پر بھی کھڑے ہوتے تھے جہاں پر بھی رب نے ان کو کھڑے ہونے کا موقع دیا انہوں نے وہاں پر مسجد کو قائم کیا اس لیے جا کر دیکھ لو مدینت میں جگہ جگہ پر تمہیں مسجدیں نظر آئیں گی سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں چالیس ہزار مساجد بنائی گئی اس لیے کہ صحابہ کرام کو مسجدوں سے بہت محبت تھی ایمان والیوں اپنے گھروں کے اندر مسجدیں بناؤ اپنے گھر کے ایک کونے کو جا کر پاک صاف کر کے اس کو خوشبوؤں سے معطر کر کے بچوں کی پہنچ سے اس کو دور کر کے پانچ سات جا نمازیں بٹھا کر اس کو مسجد قرار دے دو جائے نماز قرار دے دو اس کو اپنے گھر کے اندر مسجدیں بناؤ اس لیے کہ رب کو یہ مسجدیں بہت پیاری ہیں یہ مسجدیں رب کو اتنی پیاری الارض رہا جب یہ ساری زمین لپیٹ دی جائے گی اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال صيرت جب یہ آسمان اور یہ زمینیں روئے کی طرح بکھیر دی جائیں گی جب یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے تب بھی رب ان مسجدوں کو اپنے عرض کا حصہ بنا لے گا اپنے رب اپنے کے ساتھ ان کو ملا دے گا ان کو ختم نہیں فرمائے گا خندق کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود پھر اسی طریقے سے حدیبیہ کا موقع آیا طویل واقعہ ہے ہمارا موضوع وہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ اصلیہ نہیں لیا اس لیے کہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن جب قافلہ روانہ ہو گیا ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا سیدہ عمر فاروق نے پیارے آقا سے فرمایا یا رسول اللہ یہ مشرق بڑے دغا باز ہیں یہ مشرق بڑے دھوکے باز ہیں یہ کسی وقت بھی دھوکا کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اصلیہ ساتھ لے کر جائیں پیارے آقا نے ان کی بات کو منظور فرمایا پیارے آقا کو ان کی رائے پسند آئی اجازت فرمائی دوبارہ مدینہ المنورہ لوگ بھیج کر اپنے تیر کمان اور تلواریں اٹھائی اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صاحب بصیرت بھی تھے صاحب فراست بھی تھے پیارے آقا کو یہ رائے پسند آئی اور آگے چل کر وہی ہوا کہ مشرقوں نے غداری بھی کی مشرق لڑنے کے لیے بھی آئے مشرق مقابلے کے لیے بھی آئے اور صحابہ صحابہ کرام کے پاس اصلیہ موجود تھا پھر صلح حدیبیہ کے بعد مختصرا عرض کر رہا ہوں فتح مکہ کا موقع آیا جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اللہ رب العزت نے وہ مکہ المکرمہ کہ جس میں جس سے رات کی تاریکیوں میں پیارے آقا مظلومیت کی حالت میں نکلے تھے آج پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں تشریف لائے اور پیارے آقا کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں پیارے آقا کے قریب قریب جو لوگ تھے ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صفا پر بیٹھے وہ پیارا صفا کا مقام جہاں پر سعی کی جاتی ہے صفا مروا کے چکر لگائے جاتے ہیں میری ماں و بہنوں دل سے دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو صفا مروا کے وہ چکر نصیب فرمائے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا کی چوٹی پر بیٹھ کر ایمان والوں سے بیٹھ لیتے ہیں جب بیٹھ فرما رہے ہیں تو مسلمان عورتیں بھی آ جاتی ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ لینے کے لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے ہیں کہ عمر فاروق ان عورتوں سے بیٹھ لو پیارے آقا کی طرف سے ان عورتوں سے بیت لینے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقرر ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے اس میدان میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کامیاب فرمایا کا موقع آیا پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے کہا ایمان والوں اپنے مال دو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان اٹھا کر آ گئے اور پیارے آقا کو پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ سامان موجود ہے اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پیارے آقا کی دنیا سے رخصتی کے بعد سیدنا عمر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہاں سن تین ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مبارکہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا اس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی بنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بننے کا شرط بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے تمام تر بڑے فیصلوں میں اور تمام تر بڑے کارناموں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے قرآن پاک کو جمع کیا گیا مسلمانوں کی فوج بنائی گئی ایمان والوں کے لشکر تیار کیے گئے سیدنا عمر فاروق ہر معاملے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے سوا دو سال تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے اس کے بعد وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کے بعد مسلمانوں خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا جہاد دنیا کے اندر کیا اور دنیا کے مختلف مارکوں کے اندر ایرانی اور فارسیوں اور یہودیوں کے خلاف بڑے بڑے مارکے کیے قادسیہ اور جیسی بڑی بڑی جنگیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں پر آزاد ہوا اور اس وقت کے یہودی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہ شرط لگائی کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر خود آ جائیں گے تو ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور اس حالت کے اندر روانہ ہوئے کہ آپ کے کپڑوں کے اندر سات سے زیادہ پہنچ لگے ہوئے تھے اور آپ کے پاس صرف ایک سواری موجود تھی کہ جس پر باری باری کبھی غلام سوار ہوتا تھا کبھی آپ سوار ہوتے تھے اور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کا غلام سواری پر سوار تھا اور سیدنا عمر فاروق سواری سے نیچے تھے یہودیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہماری تورات اور انجیل کے اندر سیدنا عمر فاروق کی جو شان لکھی گئی تھی وہ یہی شان لکھی گئی تھی کہ وہ عمر فاروق کہ جس کے روگ اور دبدبے سے ساری دنیا کانپتی ہے وہ عمر فاروق جو زمین پر کوڑا مار کر کہتا ہے کہ زمین تجھے اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ تجھ پر زلزلے آئے اس لیے کہ میں نے تجھ پر ادر اور انصاف کو قائم کیا ہے وہ عمر فاروق جو مکت ال جو مدینت المنورا میں بیٹھ کر یا ساری الجبل کی آواز نکالتے ہیں اور ان کی آواز ہزاروں میل تک ہوائیں لے کر جاتی ہیں اور اسلامی لشکر تک ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ عمر فاروق اس حالت کے اندر آئیں گے کہ ان کے کپڑوں پر پیمند ہوں گے آج میری ماں بہن آج ہمارا مسلمان اپنی عزت اور شان و شوکت کپڑے میں تلاش کرتا ہے لیکن جاؤ تم دیکھو عرب کے چہروں پر ایک مست ملن سنے صحراؤں کے اندر نیزا گاڑ کر سویا ہوا نظر آئے گا جس کو تاریخ عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے اس کے کپڑوں پر سات پیمن ہوں گے لیکن وہ عمر فاروق ہوگا جس کی آواز تک جائے گی جس کی اور دبدبے سے زمین اور آسمان ہل جائیں گے اس عمر فاروق کے کپڑوں پر سات سات پیمن لگے ہوں گے بیت المقدس بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر آزاد ہوا سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت مسلمانوں کے لیے بہت عظیم دور خلافت تھا مسلمانوں کے لیے وظائف مقرر کیے رات کی تاریخیوں میں جا جا کر پتا کرتے تھے کسی گھر کے اندر کوئی غلے کی کمی نہ ہو کسی گھر کے اندر کوئی بھوکا نہ بیٹھا ہو کسی گھر کے اندر کوئی مہمان نہ آیا ہو تاکہ اس کے گھر کے اندر کوئی دقت نہ ہو یتیموں کی کفالت کی ترتیبیں بنائی گئی وظائف مقرر کیے گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عظیم دور خلافت کا مسلمانوں کے لیے بہت زبردست دور خلافت کا ایمان والوں کے لیے مسلمانوں کو بڑی شان و شوقت ملی اسی دور میں مسلمانوں کی فوج تیار کی گئی مسلمانوں کی فوج کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے بڑے بڑے لشکر تیار کیے گئے مسلمانوں کو بڑی فتوحات ملی اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عجیب انسان تھے اللہ والے انسان تھے اللہ رب العزت نے عجیب بسارت دی تھی عجیب فراست دی تھی اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یار وادی نیل دریائے نیل ہے وہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے اس سال بھی خشک ہو چکا ہے اور اس کا پانی نہیں چل رہا سیدنا عمر فاروق نے پوچھا تو جب خشک ہو جاتا ہے تو تب کیسے چلتا ہے بتلایا گیا کہ ایک رسم ہے کہ کسی نوجوان بچی کو لے جا کر اس دریا کے اندر قتل کیا جاتا ہے اس کا خون بہایا جاتا ہے اس کے خون کی بلی چڑھائی جاتی ہے تب وہ دریائے نیل چل پڑتا ہے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا میرے دور خلافت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بچی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اس کا خون بہایا جائے سیدنا عمر فاروق نے اپنا کاغذ اور قلم اٹھایا دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا اس خط کے اندر یہ لکھا اے نیل تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کو ماننے والی ہے تو رب کے حکم پر چلنے والی ہے تجھے رب کا ایک بندہ جس کا نام عمر بن خطاب ہے وہ تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ تجھے چلنا پڑے گا اگر تو رب کے حکم پر چلتی ہے تو تجھے چلنا پڑے گا اگر تو رب کا حکم نہیں مانتی تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تو رب کے حکم سے باہر ہو اس لیے تجھے رب کے بندے کا حکم ماننا پڑے گا تجھے چلنا پڑے گا وہ کاغذ کا رکا دے کر اپنے قاصد کو بھیجا جا کر کہا دریائے نیل کے اندر جا کر پھینک دو وہ رکا پھینکنا تھا دریائے نیل اپنی روانیوں کے ساتھ چلا اور ایسا چلا کہ قیامت تک چلتا رہے گا آج تک دنیا کا ہر دریا خشک ہو سکتا ہے لیکن دریائے نیل نہ کبھی خشک ہوا ہے نہ ہو سکے گا اس لیے کہ عمر فاروق کا حکم ہے اس کو وہ چلے گا اور قیامت تک اس کو چلنا پڑے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرمایا کہ ایران پر حملہ کیا جائے ایران کے راستے میں سمندر آتے ہیں صحابہ نے کہا مجاہدین نے کہا امیر المومنین راستے میں سمندر ہیں فرمایا بتاؤ سمندروں پر کیا کیا جائے بتایا گیا کہ سمندروں پر کشتیاں چلائی جائیں جائیں بحری بیڑے چلائے اور ان پر مجاہدوں کو روانہ کیا جائے اپنے صحابہ کے ذمے لگایا کہ جاؤ مجھے بتاؤ کہ یہ سمندری جہاز کیسے ہوتے ہیں ان پر سفر کرنا کیسا ہوتا ہے آ کر بتلایا کہ امیر المومنین سمندر کے اندر چلنے والے جہاز بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہ سمندر کے اندر ہچکو لے لیتے ہیں وہ سمندری طوفانوں اور لہروں کی لپیٹ میں آ کر کبھی ڈوب بھی جاتے ہیں اور ان میں سوار ہونے والے لوگ الٹیاں کرتے ہیں چکر آتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اور اس حالت کے اندر وہ اپنے کناروں پر جا کر لگتے ہیں کہ وہ نیم مردہ حالت کے اندر ہوتے ہیں سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے مجھے اللہ کے راستے کے مجاہد بڑے پیارے ہیں ہاں میری ماں بہن وہ مجاہد کے جس کو آج دکیا نوز کہو وہ مجاہد کے جس کو آج دنیا کی تیسری مخلوق کا ہو وہ مجاہد کے جس کو آج تم دنیا کے اندر ان پڑھ اور جاہل کا ہو وہ مجاہد کے جس کو آج تم بنیاد پرست اور دہشت گرد کا ہو لیکن وہ مجاہد میرے پیارے عمر فاروق کو اتنا پیارا ہے کہ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اپنے مجاہد کو اس لیے کہ یہ مجاہد تو رب کو پیارا اس مجاہد کا گھوڑا تو رب کو پیارا اس مجاہد کے قدموں کی خاک رب کو پیاری میں اس مجاہد کو اتنی تکلیف میں نہیں ڈال سکتا کہ اس کو سمندری جہازوں پر بٹھا دوں اور اتنے مشکل سفر کے اوپر بھیج دوں چپ ہو گئے لوگوں سے غائب ہو گئے تین دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نظر نہیں آئے تین دن کے بعد واپس آئے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کہاں پر تشریف لے گئے تھے کہنے لگے لوگوں سنو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اللہ کے نبی کے لشکر کو روانہ کرنے والا تھا جیسے محمد کو روانہ کرنے والا تھا راستے میں پہاڑ بھی تھے راستے میں سمندر بھی تھے میں چلا گیا میں نے پہاڑوں سے جا کر کر کہا پہاڑوں سنو محمد عربی کا لشکر جیسے محمد آ رہا ہے بتاؤ تم کیا کرو گے کہنے لگے مجھ سے پہاڑوں نے کہا ہے ہم مجاہدوں کے لیے زمین کی طرح بک جائیں گے مجاہد ہم پر چڑھتے چلے جائیں گے لیکن ہم ان کے لیے مشکل نہیں ہوں گے ہم ان کے لیے آسان ہو جائیں گے مجاہدوں کے لیے ہم پر چڑھنا مشکل نہیں ہوگا آپ مجاہدوں کو روانہ فرما دیجئے فرمانے لگے میں سمندروں پر گیا میں نے سمندروں سے کہا سمندروں سنو میرا لشکر آنے والا ہے محمد عربی کا لشکر آنے والا ہے جیسے محمد آنے والا ہے بتاؤ سمندروں کیا خدمت کرو گے فرمانے لگے سمندروں نے وعدہ کیا کہ آپ جا کر اپنے لشکر کو دوڑا دیجئے لشکر گھوڑے دوڑاتا ہوا ہمارے سینوں پر چڑھ جائے ہم سمندر زمین کی طرح لشکر کے لیے بچ جائیں گے فرمانے لگے جاؤ مجاہدو اللہ کا نام لے کر سمندروں پر بچ کر جاؤ سمندروں کے سینوں پر بھی چڑھ جاؤ پہاڑوں کے غرور کو بھی رونتے چلے جاؤ نہ تمہارا راستہ پہاڑ روک سکتے ہیں نہ تمہارے راستے کے اندر سمندر ہائی رو سکتے ہیں خدا کی قسم دنیا نے دیکھا اللہ کے نبی کے صحابہ کا لشکر نکلا سمندر بھی بچ گئے پہاڑ بھی بچ گئے سمندروں پر گھوڑے دوڑائے گئے گھوڑے دوڑتے چلے گئے قربان جاؤں عمر فاروق کی عظمت پر آج بھی خدا کی قسم رب گواہ ہے جب بھی کسی پہاڑے پر کوئی مجاہد قدم رکھتا ہے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے اپنے کمزور جسموں کے ساتھ بڑے اونچے اونچے پہاڑ کہ جن کی بلندیوں کو دیکھ کر سروں پر رکھی ہوئی ٹوپیاں اور پگڑیاں بھی گر جائیں جب ان پہاڑوں کی عظمت کو دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا لیکن جب ان پہاڑوں کے سینے پر پاؤں کو رکھا خدا کی قسم پہاڑ بچتے چلے گئے وہ افغانستان کے پہاڑ تھے خواب وہ کشمیر کے کوہتار تھے ان کی عظمتیں ان کی بلندیاں اپنی جگہ پر ہوں گی لیکن عمر فاروق کا حکم تھا آج تک کا پہاڑ ایمان والوں کے پاؤں کے نیچے ہوا ہے آج تک کا سمندر ایمان والوں کے قدموں کے نیچے روندا جاتا ہے آج بھی میرے پیارے اسامہ بن لادن کے کے جسم کو سمندر اندر بہایا گیا لیکن جا کر پوچھو ان امریکیوں سے یہی سمندر ان امریکیوں پر آسمان کا عذاب بن کر ٹوٹا اور یہ امریکی ڈوبتے چلے گئے آج تک ڈوب رہے ہیں اس لیے کہ سمندر پر اسامہ بیٹھا ہے زمین پر اسامہ تھا تو زمین ان کے لیے آزاد بن گئی اسامہ سمندر میں بیٹھا ہے تو سمندر ان کے لیے آزاد بن گیا اس لیے کہ یہ جیسے محمد ہے یہ عمر فاروق کا لشکر ہے عمر فاروق کے حکم کو نہ آسمان روک سکا نہ زمین روک سکی نہ پہاڑ اس کے حکم کی تاب لا سکے نہ سمندر اس کے حکم کے سامنے ٹھہر سکے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت نرالی ہے وقت ختم ہو چکا ہے بہت سے پہلو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے باقی ہیں بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک سنہرا باب یہ تھا اور ایک ان کی زندگی کا روشن منظر یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سے بہت بڑا کرتے تھے رب کا ڈر ان کے دل میں بہت تھا ساری ساری رات کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی آیت کے اندر جہنم کا ذکر ہوتا تو نماز کے اندر اتنے روتے تھے آج تو ہمیں رونا بھی نہیں آتا آج تو ہمیں اپنے رونے پر بھی ہنسی آتی ہے لیکن یہ عمر فاروق کہ جس کی سیرت میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس کی خواہشوں پر آسمانوں کے فیصلے بدل جایا کرتے تھے اس عمر فاروق کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ہچکی بن جاتی تھی اور اپنا معمول یہ تھا کہ ساری رات مسلح پر کھڑے ہو کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور جب تحجد کا وقت ہوتا تھا تو اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو اٹھا کر یہ آیت سنایا کرتے تھے وہ مراحل کا بستلا بھی کہ رب کا یہ حکم ہے وہ مراحل کا بسلا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگاؤ اپنے بھائیوں کو نماز کے لیے جگاؤ گھروں میں نہ مت پھیلاؤ گھروں میں بے برکتیاں مت پھیلاؤ اپنے جنت جیسے گھروں کو جہنم مت بناؤ وہ مرال قبصل اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے پڑھتے پڑھتے یہ آیت آ گئی انادہ ربی کا لوا کیا من دافع کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس رب کے عذاب کو روک سکے یہ آیت پڑھتے ہوئے رونے لگے اتنا روئے کہ بے ہوشی ہو گئی آنکھیں سوج گئی روتے روتے ایک مرتبہ ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے کہ آیت پڑھی گئی وہ بنہا مکان کا مقرری نداؤ ہنال کا کہ وہ بہت تنگ جگہ ہے کہ جہاں پر لے جا کر لوگوں کو پھینک دیا جائے گا بہت تنگ اور گھٹن والی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو بند کر دیا جائے گا یہ آیت پڑھتے ہی اپنے مسلح پر گر گئے اور غسی تاری ہو گئی بہت رب سے ڈرا کرتے تھے آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے دو چار نمازیں کر کے دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے دو چار بیان کر کے لوگوں میں سمجھتے ہیں کہ بہت نیک ہو گئے جنت کے حقدار بن گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خدمت دنیا کی خدمت مخلوق کی خدمت کرتے کرتے چلے گئے لیکن رب سے کہتے تھے کہ ربا مجھے برابر سرابر میں بخش دینا تو یہی کافی ہے میرا تو کوئی عمل نہیں ہے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے رو رہے تھے کسی نے کہا کیوں روتے ہو فرمانے لگے اس لیے روتا ہوں کہ رب سے ڈر لگتا ہے اگر آسمانوں سے ایک فرشتہ اترے آج تو ایک نماز پڑھ کر ایک تحجد پڑھ کر دو آنسو بہا کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بن گئے جنت ہماری ہو گئی اپنے گناہ بھول جاتے ہیں ہمیں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ گناہ گار نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن سیدنا عمر فاروق کو دیکھو رو رہے ہیں روتے روتے لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو کہنے لگے خدا کی قسم رب سے ڈرتا ہوں اگر آسمانوں سے ایک فرشتہ اترے اور وہ فرشتہ اتر کر یہ اعلان کرے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات کو معاف کر دیا ہے سوائے ایک شخص کے تو کہنے لگے میں رب سے ڈرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ شخص میں نہ ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عمر فاروق نہ ہو یہ بات کہہ کر رونے لگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ہو و امی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر بھی بنے سن سترہ ہجری میں خاندان نبوت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی فرمایا اس طرح حضرت فاطمہ کے داماد بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دا کی بھی دامادی میں آ گئے اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی تو خاندان ربوت سے ان کا تعلق بہت قریبی تھا عمر جھلتی چلی گئی ہر طرف امن ہر طرف اللہ رب العزت کے احکامات ہر طرف دین کے ڈنکے بجا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک مرتبہ صحرا میں سوئے ہوئے تھے آرام فرما رہے تھے عادت مبارکہ تھی کہ ریت پر اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کے سو جایا کرتے تھے اچانک آسمانوں پر چاند پر نظر پڑی چاند کو دیکھا کہ وہ اگنا شروع ہوا بلندیوں پر گیا رات ڈھلنے لگی تو چاند بھی ڈھلتا چلا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو گئے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے رب سے دعا کرنے لگے کہنے لگے ربا یہ چاند کو دیکھ رہا ہوں جو اٹھا اور چڑھتا چلا گیا پھر اس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ربا میں بھی اسی چاند کی طرح اٹھا میری وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی مجھے رب نے اسلام کی وجہ سے عزت دی میں آسمان کے چاند کی طرح بلندیوں پر چڑھتا چلا گیا ہر سو میری روشنیاں پھیلی ہر طرف میری چاندنی پھیلی پھر میں ڈھلنا شروع ہو گیا ربا میری عمر کا آخری حصہ آ گیا بڑھاپے میں قدم رکھ رہا ہوں ربا شہادت کی موت بہت مقبول ہوتی ہے شہادت کی موت بہت پیاری ہے پیارے آقا بھی تجھ سے مانگتے چلے گئے ربا میں بھی تجھ سے مانتا ہوں اللہ عمر رکنی شہادت بھی سبیر ربا مجھے اپنے راستے کی شہادت دے دینا ربا مجھے اپنے راستے کی مقبول شہادت دے دینا جب رب سے شہادت مانگ لی دل کے اندر اللہ کے نبی کے دیوانے تھے دل میں ایک بات آئی کہ جب شہید ہو جاؤں گا شہید ہونے کے لیے تو کہیں باہر نکلنا پڑے گا کہیں دشمنوں کے مقابلے میں جانا پڑے گا تو جب دشمنوں کے مقابلے پر جاؤں گا تو اللہ کے نبی کا شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا پیارے آقا کا مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا پیارے آقا کے مدینہ کی مٹی کو چھوڑ کر جانا پڑے گا رب سے لاڈ والا معاملہ تھا دعا کے اندر ایک اور جملہ بڑھا دیا کہنے لگے اللہ عمر زکنی شہادت فی سبیلک ربا مجھے اپنے راستے کی شہادت دینا وزار موتی تھی بلدی حبیبک حبیب اور اپنے پیارے آقا کے شہر میں ہی دے دینا رب کا دیوانہ تھا رب کے ساتھ لاڈ والا معاملہ تھا دنیا حیران ہو گئی کہ عمر فاروق کو مدینہ المنورہ میں آ کر کون شہید کرے گا وہ عمر فاروق جس کے روگ اور دبدبے سے کیسر و محلات گونج اٹھتے ہیں زمینیں جاتی ہیں اس عمر فاروق کو اس کی خلافت کے اندر آ کر اس کے مرکز کے اندر آ کر مدینت المنورہ کے اندر آ کر شہید کرنے کی ہمت اور جرت کون کرے گا یہ عجیب سی دعا تھی لیکن ایک دیوانے کی دعا تھی رب سے لاٹ کرنے والے کی دعا تھی رب سے مانگ لی کہ ربا شہادت بھی دینا پیارے آقا کے شہر میں دینا پیارے آقا کی مٹی پر دینا رب نے دعا کو قبول کیا ایک یہودی غلام کہ جس کو اس کے آقا نے کہا کہ تو جا کر عمر فاروق کو قتل کر ڈال تجھے آزادی دے دوں گا ابو لولو اس کا لقب تھا وہ سب مسجد نبی کے اندر آیا پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لائے سن چوبیس ہجری کا یہ واقعہ ہے یقم محرم الحرام سن چوبیس ہجری پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے آ کر نماز ادا کرنے لگے وہ وہ قاتل اور یہودی آ کر مسلح پر کھڑا ہو گیا سیدنا عمر فاروق کے قریب آپ پر نماز کے دوران آ کر خنجر کے ساتھ چھ وار کیے زخمی کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے مسلح پر آج بھی وہ جگہ مسجد نبی شریف میں موجود ہے سارے دعا کرو رب ہم سب کو مسجد نبی شریف کے سجدے نصیب فرمائے اس جگہ کے سجدے نصیب فرمائے جہاں پر پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس خون گرا مسجد نبی شریف پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور گرے سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا انہوں نے نماز ادا فرمائی تین دن تک زخمی حالت میں رہے اپنے بیٹے کو بلا کر وسیعتیں کی اپنے کچھ قرضے تھے وہ بتائے کہ بیٹا میری طرف سے قرضے ادا کر دینا اگر میرا ذاتی سامان اتنا نہ ہو تو قریش والوں سے مدد مانگ لینا میرے قرضوں کو ادا کر دینا اور میرا جنازہ پڑھا دینا اپنی وسیعت میں چھ صحابہ کرام کے نام دیے کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ چھ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر کے اپنا کوئی امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ مقرر فرما لے پھر ایک عجیب لاٹ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عالم کے اندر بھی رو رہے تھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیوں روتے ہو فرمانے لگے رب سے ڈر لگتا ہے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے لوگوں نے آ کر کہا امیر المومنین آپ کا تو دور خلافت آپ کی تو حکومت آپ کی تو زندگی مسلمانوں کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے آپ نے تو ہر طرف عدل و انصاف کیا آپ کو کس بات کا ڈر لگتا ہے فرمایا رب کے آزاد سے ڈرتا ہوں وہ رب دل جلال ہے وہ رب مالک الملک ہے وہ رب سب کچھ کرنے والا ہے اس رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں کوئی عمل سامنے نہیں آتا کہ رب کے سامنے پیش کر سکوں عالم کے اندر روتے ہوئے تین دن گزر گئے وقت قریب آنے لگا اپنے بیٹے کو جا کر کہا کہ بیٹا دل کرتا ہے پیارے آقا کے پہلو میں جگہ مل جائے لیکن وہ جگہ تو اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ان سے جا کر درخواست کرنا کہ اگر وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے کو دے دے تو ان کی اجازت لے کر مجھے وہاں پر دفن کر دینا مجھے پیارے آقا کے پہلو میں جگہ مل جائے گی میں سکون سے سو جاؤں گا اما کے پاس چلے گئے جا کر کہا اما بیٹا ایک چیز مانگتا ہے اما تڑپ اٹھی کہنے لگی بیٹا کیا مانگتا ہے بتایا گیا بیٹا جگہ مانگتا ہے ماں کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے ماں کا تو دل ہر وقت بیٹے کی محبت میں رہتا ہے ہاں ماں تو وہ ہوتی ہے کہ بیٹا ماں کا قاتل بھی بن جائے ہاں کسی نے اپنی ماں کو قتل کیا قتل کر کے اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر لے جا رہا تھا راستے پہ ٹھوکر لگی ماں کے کلیجے سے آواز آئی کہ بیٹا چوٹ تو نہیں لگی تجھے بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں آئی ماں تڑپ اٹھی اما ایسا رو پڑی کہنے لگی بیٹا مانگے اور ماں نہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب جا کر عمر فاروق کو بتاؤ کہ ماں نے اپنی سب سے پیاری جگہ کہ جس سے پیاری جگہ روئے زمین پر نہیں ہو سکتی ماں نے اپنے بیٹے کو دے دی ہے بیٹا جا آرام سے آرام فرما آ کر سیدنا عمر فاروق کو بتایا گیا کہ اماں نے اپنی جگہ دے دی ہے رونے لگے کہنے لگے ماں کی عظمت کو سلام ہے ماں تو ماں ہے یہ تو پیارے آقا کی وہ بیٹی پیارے آقا کی وہ بیوی ہے کہ جس کو لوگوں نے ستایا لیکن وہ ماں کہ جس نے آج مجھے اپنی جگہ دے دی لیکن پھر وہی لاڈ والا معاملہ وہ عمر فاروق کا جلال وہ عمر فاروق کی غیرت اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ ماں نے تو اجازت دے دی ہے لیکن میرے جنازے کو لے جانا جا کر پیارے آقا کے قدموں میں رکھ دینا اگر پیارے آقا کے روزہ اقدس کے دروازے خود کھل جائے تو مجھے پیارے آقا کے پہلو میں لٹا دینا میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے پیارے آقا سے بھی اجازت مل گئی رب سے بھی اجازت مل گئی اگر دروازے خود نہ کھلیں جا کر جنت البقی میں مجھے دفن کر دینا یہ کہتے ہوئے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیوانہ یہ پروانہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دس سال عمر میں چھوٹے تھے اپنے خارج حقیقی سے جا ملے دنیا کا یہ محتاط دنیا کا یہ تراغ مسلمانوں کا یہ امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام سن چوبیس ہجری کو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گئے ایمان والوں نے سعید عمر فاروق کو اٹھایا وسیعت کے مطابق لے جا کر پیارے آقا کے قدموں میں رکھا دنیا نے دیکھا کہ جب شعید عمر فاروق کے جسد خاکی کو پیارے آقا کے قدموں میں لے جا کر رکھا گیا پیارے آقا کے روزہ اقدس کے دروازے خود بخود کھل گئے پیارے آقا کے روزے کے دروازے کھل گئے کہ آ عمر تیرا انتظار ہو رہا ہے آ عمر تیرے لیے جگہ خالی پڑی ہے سیدنا عمر فاروق کو لے جا کر پیارے آقا کے قدموں میں پیارے آقا کے پہلو میں لٹا دیا آج بھی پیارے آقا کے پہلو میں آرام فرمائے ہیں دنیا کے کونے کونے سے پیارے آقا کے روزہ اقدس پر جانے والے سلام عرض کرنے والے قیامت تک عمر فاروق کے عظمت کو سلام عرض کرتے رہیں گے بہاول پور کی سرزمین پر بیٹھ کر روتی ہوئی آنکھوں پر سے عمر فاروق تیری عظمت کو سلام عمر فاروق تیری عظمت کو سلام واخر الحمد للہ آئندہ ہماری نشرف ان شاء اللہ ایک جمعرات کو چھوڑ کر اگلی جمعرات کو ہوگی اور اسی وقت پر ہوگی آپ حضرات سے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی فرمایا کریں تین تین نشیف ہوتی ہے خواتین میں ہونے والے بیانات بھی بہت اہم موضوعات پر ہوتے ہیں ہم سب کا اس میں فائدہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایک دن کی بات ہو جاتی ہے کہنے اور سننے کی توفیق ہو جاتی ہے رب کچھ عمل کی توفیق بھی ادا فرما دیتے ہیں اس لیے اپنی اس مجلس کو قیمتی بنائیں بار بار کی تبدیلی وقت کی تبدیلی کا تقاضا دن کی تبدیلی کا تقاضا کوئی نہ کوئی عذر آ جاتا ہے جو بھی وقت بیان کیا جائے یا کوئی بھی دن مقرر کیا جائے کوئی نہ کوئی عذر تو ہوتا ہی ہے کبھی بچوں کے سکول جانے کا عذر تو کبھی گھر والوں کے نوکری سے آنے کا عذر تو کبھی چھٹی کا عذر تو کبھی کام کا عذر تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں پندرہ دن کے اندر دو تین گھنٹے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے اتنا وقت تو ہمارا اکثر گھروں کے اندر رسالے پڑھتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے یا واحیات باتیں کرنے کے اندر غیبتیں کرنے کے اندر بھی گزر جاتا ہے کوئی شادی وغیرہ کی تقریبات ہو تو ان میں بھی گزر جاتا ہے یہ تو ایک سیدھی سادی دینی مجلس ہوتی ہے پھر اس کے لیے نہ کسی تیاری کی ضرورت ہے نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت ہے نہ کوئی زیادہ اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے نہ کوئی رسم و رواج کی ضرورت ہے نہ کچھ لین دین کی ضرورت ہے اس لیے خدا رہا اس مجلس کو قیمتی بنائے کسی کے آنے نہ آنے کسی کے زیادہ یا کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا کوئی ایک بندہ بھی آ کر اللہ کے دین کی بات کو سن جائے یا اللہ کے دین کی بات اس کو سمجھ جائے تو اسی سے سب کا بیڑا پار ہو جائے گا کسی ایک کے کوئی آم سے نکلنے والا آنسو جو رب کے حضور قبول ہو جائے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اس چیز کو قیمتی سمجھیں اس کو ثانوی حیثیت نہ دیں جو بھی عذر ہوتا ہے تو عذر کو ضروری سمجھ کر بیماری سمجھ کر کچھ سمجھ کر اس کو ایک طرف رکھ کے اپنے اس وقت کو اور اس مسجد کو قیمتی بنا کر آپ اگر ضرور تشریف لائیں وقت پر تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کا یہاں بیٹھنا یقیناً یہاں آ کر بیٹھتے ہیں فرشتے آ کر اس مسجد کو گھیرتے ہیں ہماری یہ مجلس اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتی ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگلے پندرہ دنوں کے لیے ہماری یہ مجلس ہمارے لیے کا جاریہ ہوتی ہے کہ ہم اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کچھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں کچھ اللہ کے کچھ پیارے پسندیدہ بندوں کے نام بھی دے دیتے ہیں آج ہم نے سیدنا عمر فاروق کا نام لیا انشاءاللہ رب کا فرشتے بھی آس پالوں پر بیٹھے ہوئے سیدنا عمر فاروق کا نام سن سن کر خوش ہو رہے ہوں گے تو رب نے ہمارے ناپاک زمانوں پر ہمارے گندے جسموں پر ہمیں اس بات کی توفیق دی تو یہ رب کا احسان ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے آپ سے پھر مقرر گزارش یہی ہے کہ بار بار ہمیں وقت اور دن نہ تبدیل کرنے پڑے آپ اپنے معمولات تبدیل فرما لیجیے اور اس مسجد کے اندر تشریف لائیں اپنے گھر والوں کو تشریف کو لائیں اپنے خاندان والوں کو تشریف لائیں انشاءاللہ شاء کسی کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی تو رب ہمارا بیڑا پار کر دے گا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اکثر فتوا یہ ہوتا ہے کہ وقت پر ختم نہیں کی جاتی آپ حضرات وقت پر آتے نہیں ہیں تو اس لیے وقت پر ختم بھی نہیں ہو سکتی آج کا اعلان بارہ بجے کا تھا لیکن ڈیڑھ بجے تک بھی یہاں پر کسی کی آمد نہیں تھی لوگ یہی سوچ کر آ رہے تھے کہ بارہ بجے کا اعلان ہے تو ایک بجے شاید شروع ہوگا تو واقعی یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی سیاسی اعلان نہیں ہوتا کہ ایک گھنٹہ کا گیپ رکھ کر اعلان کیا جائے بلکہ بارہ بجے کا اعلان ہوا ہے تو آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ بارہ بجے ہی مجلس شروع ہو جائے تاکہ تین بجے ختم ہو جائے تو آج ڈیڑھ بجے شروع ہو گئی تو اس اس اس لیے آج چار بج گئے کو ختم کرتے کرتے ہی الحمد للہ اللہ اللهم اللہ على محمد محمد ابراهيم انك حميد ابراہیم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وامن دواتنا اللهم استرنا بفكرك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناظرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم فرج امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب امه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللهم اللهم اللهم إنا إنا إنا نعوذ نعوذ نعوذ بك بك بك من من من الكفر والنفاق والشقاق فتنة فتنة المحيا والممات الدجال يا يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ہم سب کے سبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا یار الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک مالک گناہوں میں لکڑے ہوئے ہیں مالک مالک ہمارے دن رات ہمارے شب روز مالک چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں میں مالک مبتلا ہے مالک رحم پر بادی کے مالک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سری ہوئے مالک ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجیے مالک مالک ہم تو اپنی بد کی آخری حدوں پر پہنچ گئے مالک زبان سے جھوٹ بولنا ہمیں گناہ نہیں لگتا غیبتیں کرنا ہمیں گناہ نہیں لگتا مالک بے حیاں بے پردریا کرنا ہمیں گناہ نہیں لگتا دھوکے دینا ہمیں گناہ نہیں لگتا مالک رحم پر مار مالک حرام کھانا ہمیں گناہ نہیں لگتا مالک رحم پر مالک مالک نے اپنے گناہوں پر ندامت نصیب پر دی تھی مالک نے گناہوں پر شرمندگی نصیب پر دی تھی مالک مالک ہماری وہ قبر جو ہمارے ہر لمحہ قریب سے قریب آ گئی بھائی ہماری زندگی کے پندرہ دن اور کم ہو گئے مالک قبر ہمارے پندرہ دن اور قریب آ گئی مالک قبر سے نہیں بھائی مالک رحم فرما مالک مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجیے ہمارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بہن بھائیوں پر رہم پروا دیجیے ہمارے خاندانوں پر رشتے داروں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے مالک مالک جو گزر چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے مالک ان کو جنت میں اعلیٰ میں مقام نصیب فرما دیجیے مالک ان کی قبروں کو روزت من ریاض بنا دیجیے جو ہے مالک ان کو صحت آفیت کے ساتھ لمبی زندگی ادا فرما دیجیے مالک آفیت والی زندگی اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرما دیجیے مالک رب گرام کما ربیا سبیرو رب گرام کما رب سبھی رب كما ربياني صغيرا مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بچے جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک ان کی پریشانیوں سے پکڑ کر ان کو سیکھ پر چلا دیجیے مالک مالک فرما مالک ہم سب کو جہنم سے بچا دیجیے مالک ہم سب کو جہنم سے بچا دیجیے مالک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا دیجیے مالک برے برے انجام سے بچا دیجیے مالک برے وقت سے بچا دیجیے مالک بری آفتوں سے بچا دیجیے مالک بری بیماریوں سے بچا دیجیے مالک رحم پر آپس کی ناچاکیوں سے لڑائیوں سے بچا دیجیے مالک ہمارے گھروں میں اخوت محبت کا ہے آپس میں بھائی چارگی کا ماحول پیدا فرما دیجیے مالک بڑے چھوٹوں کی عزت اور عزمت نصیب فرما دیجیے مالک جو پریشان حال ہے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو حاجت مند ہے مالک کسی بھی حاجت کو لے کر اپنے ہاتھ اور جوڑیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک آسمانوں سے اپنی حاجتیں پوری فرما دیجیے مالک جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مالک گھروں میں جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے مالک پریشان ہیں میز والے عظمت والے حرمت والے رشتے نصیب فرما دیجیے عزت والے رشتے نصیب فرما دیجیے عظمت والے رشتے نصیب فرما دیجیے دین والے رشتے نصیب فرما دیجیے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں مالک معاشرہ بگڑ چکا ہے مالک ہر طرف بدکاریاں ہیں مالک رہن مالک ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر رہن مالک ہمارے ان مسکین بچوں پر رحم مالک بچا دیجیے ان کو مالک اپنے فضل سے بچا دیجیے ان کو معاشرے کی غلاظتوں سے ماحول کی گندگیوں سے مالک بچا دیجیے ہم نہیں بچا پا رہے مالک نہیں بچا پا رہے مالک آپ ہی رہے رحم فرما دیجیے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا فرما دیجیے مالک جو روزی روٹی کے لیے تنگ ہے مالک ان کو حلال رزق سید نصیب فرما دیجیے عزت والا رزق برکت والا رزق نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کو حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے بد زبانیوں سے جھوٹ سے رفت سے بے حیائیوں سے بچا دیجیے بے پردگیوں سے بچا دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دیجیے مالک جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مالک ان کو سپاہ کامل علاج کا مستم رہتا فرما پروا دیجیے مالک مالک جس کسی کے کوئی بچے غائب ہیں گمشدہ ہیں مالک ان کو بازیاب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے ہزاروں قیدی سینکڑوں قیدی مالک بچے اور بچہ ہمارے بھائی اور بہنیں دشمنوں کی قید میں ہیں مالک آپ کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا واسطہ مالک جیلوں کے دروازوں کو توڑ دیجیے مالک انتظار کر کر کے ماؤں کی آنکھیں ڈوج گئی مالک بہنوں کے دوپٹے سر ہو گئے مالک میری ڈاکٹر آفیہ کو کو ہر کسی کو مالک رہائیاں نصیب فرما دیجیے مالک مالک آج تو کرم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے مالک فلسطین کی ہمارے بچے ہمارے بہنیں کشمیر کے بچے افغانستان کے مسلمان مالک کچھ کے جنے کٹے مسلمان بچیاں بچے مالک رہے جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے مالک رہے فرما مالک مالک ہمارے سندھ کے مسلمان سیلاب کی زد میں ہے مالک ٹھنڈا موسم آ گیا مالک ان کے تو چرو چک ان کے تو سروں پر چٹ بھی نہیں ہے مالک ان کے بچے سردیوں میں چٹر چٹر چٹ اپنی ماں کی گود میں جان دے رہے ہیں مالک رحم مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ڈینگی جیسی آفات اور مصیبتیں مسلمانوں پر نازل ہو گئی ہیں مالک روک دیجیے اپنے ان مچھروں کو روک دیجیے اپنے پانیوں کو مالک ایمان والوں پر رحم فرما دیجیے ہر مودی مرض سے ہر آپس سے حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہمارے مراکز کی ہماری مساجد کی مجاہدین اسلام کی مجاہدین کی قیادت کی ان کے بچوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک لوگ ہمیں مسجدیں بنانے سے روکتے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک آپ مدد فرما دیجیے مالک روکنے والوں کو روک دیجیے مالک ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے مالک ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے مالک مالک یہ رب کے نام سے روکتے ہیں یہ رب کے دین سے روکتے ہیں مالک مالک رحم مالک اس مجلس میں آئے ہوئے ہر ہر فرد کی پھیلی ہوئی جھولی کو مالک بھر دیجیے مالک بھر مغفرت سے بھر دیجیے بخش سے بھر دیجیے مالک یا احمد اللہ یا یا رب مالک ہاتھ بند ہونے والے جوریا بننے والی ہے مالک آپ کے فرشتے دفتر بند کرنے والے ہیں مالک اپنے فرشتوں سے کہہ دیجیے مالک ہمیں بخشنے والے ہمارے نام